ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا وقت اگر مانگے قربانی خون سے لکھنا اپنی کہانی آگ کا دھارا بن کر بہنا آگ کا دارا بند کر بہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا مجبوری کا زہر نہ چاٹو سائے بو کر دھوپ نہ کاٹو چاہے کتنی سخت گھڑی ہو سر پر چاہے موت کھڑی ہو قاتل کو تم قاتل ہی کہنا قاتل کو تم قاتل ہی کہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا وقت اگر مانگے قربانی خون سے لکھنا اپنی کہانی آگ کا دارا بن کر بہنا آگ کا دارا بن کر بہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ذہن اپنا کیوں نوچ رہے ہو لوگوں اب کیا سوچ رہے ہو سینہ سپر ہو جاؤ تم بھی ظالم سے ٹکراؤ تم بھی تم نے کوئی کنگن نہیں پہنا تم نے کوئی کنگن نہیں پہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا وقت اگر مانگے قربانی خون سے لکھنا اپنی کہانی آگ کا دارا بن کر بہنا آگ کا دارا بن کر بہنا ظلم نہ سہنا ظلم نہ سہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا جھوٹ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا ایاری کا ساتھ نہ دینا لڑنا جانا تقدیروں سے پھر کیا ڈرنا زنجیروں سے زنجیریں ہیں مردوں کا گہنا زنجیریں ہیں مردوں کا گہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا وقت اگر مانگے قربانی خون سے لکھنا اپنی کہانی آگ کدارا بن کر بہنا آگ کدارا بن کر بہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا قوم کی ہے یہ کتنی نہ سمجھی ریت کی لہر کو دریا سمجھی چاہے کتنے رنگ چھڑکنے ملتی جلتی سب کی شکلیں ایک ہمام میں سارے برہنا ایک ہمام میں سارے برہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا وقت اگر مانگے قربانی خون سے لکھنا اپنی کہانی آگ کا دارا بن کر بہنا آگ کا دارا بن کر بہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم نہ سہنا چپ نہیں رہنا ظلم